اگر اگر اگر تھوڑا کوشش کر سکتے ہو میں میں تقریر نہیں بھی بھی بولو گے پھر تو ایک بار محبت نہ پڑھ دو گے میرا دل راضی ہو جائے گا پھر سونے طریقے ہو جائے گا اوکے اوکے اوکے ایک بار تھوڑی جی کوشش کرو سلام لالی یا مسلالی گا سیدیا محمد رسول رسم دل ہے غم و درد کے فسانے سے بھرا ہوا

سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہو فقط اتنا فقط اتنا سبب ہے نئے قاد بجن معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جنہ کا سایہ رحمت جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا جنہ کی رحمت دام رحمت کا سایہ

سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے جن دوستاں نے اس محفل شریف کا اہتمام کیتا ہے کہ بلہ جی محمد نعیم صاحب میں انہاں دی دعوت تے لبیک اخدیاں ہویا حاضر خدمت ہاں جی اہتمام کرنا لے بھائی محمد بشیر صاحب پتہ نہیں تشریف فرما ہے یا نہیں ہے یعنی میں مینوں فی الحال پتہ معلوم نہیں ہے تو چلو خیر تشریف لے آؤں گے تو اللہ رب العالمین انہ ساتھیوں دی اس محنت نو اس کوشش نو اس کاوش نو اپنی بار کے اندر قبولی کے داش فرما دوستو میں اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن رکھے ہیں مزید کتاباں میرے سامنے موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے موضوع نو اپنی گال نو قرآن دے وچوں سمجھا رہا ہاں یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ضرور پڑھاں گا وہ حدیث پاک

ٹھیک ہے نا میں مگر ایک نہ کچھ ذہن ایک بوجھ ہے وہ میں اتارنا چاہنا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو قرآن مجید مجیب سمجھانا عموماً توجہ فرماؤ گے وقت میرے کو تھوڑا ہے گلتی سمجھیا نے دیکھو نا میرا نا کتاب کا مقصد ہے بلے بلے واہ واہ شور پانا نہیں ہے کوشش یہ ہے کہ کوئی گل سمجھ آ جائے تو عقیدہ ایمان محفوظ ہو جائے میں ادھر ہی جا رہا تھا دسنا میں کی سمجھانا چاہنا کس رنگ بیان کرنا چاہنا دیکھو یہ مسئلہ میں قرآن دیکھو نا جنیا گلا میں سمجھاوا گا عقیدے ایمان کے والے وہ میں قرآن سمجھاوا گا قرآن اپنے سامنے رکھا بطور برکت دے زبانیں آئے آتی آنی سن مگر بطور برکت دے کھول کھول کے آتا تھوڑے سامنے پڑھ پڑھ کے بالکل واضح کر کے اس رنگ کتاب دیکھو انتہائی سادے حضرات جا رہے ہیں عام طور سے دوستان کی خواہش ہوتی ہے کہ واقعات اور کس سے سنائے جان ان وقتی طور سے یہ ہے کہ لذت محسوس میں دسنا اس کام کے اندر واقعات کسے اولیاء اکرام کرام کرامات ٹھیک ہے وقتی طور سے جب بابے شریف کی کرامت سنان گے جی مضبوط ہوئے گا مگر وہ مضبوطی دیر پا نہیں وہ مضبوطی جی ہے نا دیر پا نہیں ہونی وقتی طور سے لذت بھی محسوس ہوئے گی گل بھی بالکل آسان ہوگی مگر قرآن چ جدو گل سمجھانی ہے تے ذہنی بات تے سمجھانی بھی دماغ تے زور نال پڑھنی ہے تے سمجھن واسطے بھی سنجیدگی چاہیے یہ بھی ہے نا مگر اس انداز دینا ایک نقصان نقصان ہی ہوتا ہے تسا اس گل سمجھدے ہو میں مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتا کئی بار مقدمہ مقدمہ ہے کورٹ دے اندر چل رہا ہے جھوٹا بندہ جیت جاتا ہے کیوں وہ گلوں کے اندر زور آور ہوتا ہے وقتی طور سے دلیل مضبوط پیش کرتا ہے بھاوے پٹیاں پیش کر رہا بھاوے غلط مطلب کر رہا ہے مگر یہ ہے یہ دیکھو ایک پاس سے بندہ آ کے آخر میں اپنی اکھا دیکھا پاوے جھوٹا ہے ہے ہے ہے ہے دوسرا بندہ نیک متقی پرہیزگار وہ آ یار میں میں میں اپنی نال تے نہیں نہیں نہیں مگر گل گل گل گل صحیح دسیا جی سنو سنو قبلہ شروع کیتی تو ادھر کیوں توجہ فرمان چیزاں دکھ نے اس طرح بھی کر رہ چلو محفوظ ہو جاتی ہے گل ایک تھان تک نہیں ری کہ اگر وقتی طور سے کوئی نہیں بھی پسند کرتا کسی اگلی تھان سے پہنچے گی کوئی سنے گا وہ مضبوط ہو جائے گا میرے واسطے بخش وسیلا بن جائے گا تا کر کے اپنے دماغ سے بوجھ پائیں گے ہوں ادھر دیکھو میں آتی آخان دوسرے پاس بندہ متقی پرہیزگار ہے مگر انہیں اپنی اکھان نہیں دیکھا آدھا یار گل یہ دوسرا بندہ ہے جھوٹا غلط ہے مگر آدھا میں اپنی اکھا نال ویکھیا ہے عمومی طور تے جڑا فیصلہ ہے اس جھوٹے بندے دے ہاں حق وچ ہوندا کی ہے عام عوام دے سامنے قرآن سے حدیث نہیں پڑھیا جاتا جدو تقریر کیتی جاتی ہے اس دے اندر یہ واقعات کسے بیان کیتے جاندے نے ٹھیک ہے وقتی طور تے ثواب سرور لذت تے ہوندا ہے مگر اس کا نقصان ہوندا ہے کہ جس وقت سنی کسے میں نا نا نا نے نے بالکل بالکل بالکل کچھ آخر نہیں نہیں نہیں آپ پیار تقریر کریں گے میرا ہی ہی ہے یعنی ایس ایس پارٹی پارٹی دیکھو میں نہ لے رہا رہا احتیاط گل کر جس وقت بہت ہی لما چوڑا پروگرام ہوں نے کسی سکھ رہن دینا نہیں ہوں جب ملاقات ہوں سو پتا ہے قرآن ہے قرآن پھر پڑھن گے

بنیاد ہی ایسی مضبوط ہے کہ چار ٹوٹ جائے پر سنی مسلے کو میں گل سمجھانی ہے نا وقتی وقتی طور طور کچھ کچھ نہ الجھن جنوں نے محسوس نہیں ہونی مگر یاد رکھو کئی سواد ہے میدا خراب ہویا بندہ کھاوے برگر وقتی سے سواد دے گا مگر گھنٹے گنٹین قبض ہو جانی جائے ٹنگینا تو پھر ہی ہے مگر یہ ہے کہ جی کور تمے کا بندے کا

تصا تھوڑا جا وقت دینا الجھن نہیں بنا یہ مینو بھی کچھ کچھ نہ ماڑے موٹے آتے نے مگر میں فی الحال دے دے بیان اندر وہ نقصان محسوس کرنا کہ وقتی طور سے لذت پہ آئے گی آئے گا مگر نتیجہ چنگا نہیں نکلے گا نتیجہ یہ ہے چنگا کٹن واسطے ضرورت اس گل کی ہے کہ دلیل مزدور جان کیوں ادھر ویکو میں تمہیں دسنا گل سمجھا جی ایک گل چیز بٹھاؤ آئی قرآن ہے نا آ قرآن ہے جہاں بندہ آخر ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں دیکھو نبی کو علم غیب نہیں دلیل کی ہے

کہ نبی معاذ اللہ مرزا ہے ہے وہ بھی بھی قرآن پڑھ رہا کمج تم جرا آخر نبی زندہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہونی بندہ تو گیا دیکھو عوام بندہ قرآن گیا جی ہے وہ والا اپنا کی قرآن چ پیش کر رہا سنی اپنا کی قرآن چ پیش کر رہی پر ایک گل یاد رکھو میری گل سمجھ لو دھیان ہاتھ بن لے رہے اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا ہے نا

مگر میں تمہیں دس دیا ہاں، یہ بہت نقصان ہو چکا ہے مزید نقصان ہونا سمجھ میں آنا جیس ہے وہ گوا بیٹھو گے ہاں، دیکھو ہاں، سونے گل تھوڑی جی ساس میو کرنی ہے

گل کرنا نا یا گل ہوں تمہیں میں پہلی گل سمجھا لگیا بابے سید دے دے مدرسے اندر جڑا بالکل چھوٹا طالب علم ہے نا انہاں دی جُتی چک کے کے ٹم تے ہن میں گل سمجھانی ہے تانوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ گلا سمجھنے والی فکیر ایک گل یاد رکھیا ہن میں قبل ایسے کہ ایک گل قرآن تو سمجھاوا کہ ابلیس کافر کیوں ہویا اس تو پہلو ایک بڑا بڑا شبہ بڑا بڑا روڑا اس روڑے نو کرنا چاہنا پہلے وہ روڑا سمجھو پھر ان کا جواب میں پہلے بٹھا دیا گا پھر اس بعد نبی کا فرمان بخاری شریف کی چکی سمجھو گے نا ہاں اگر جی موڈ نال بیٹھے ہو میں انہوں نے سیدھا نہیں کر سکتا وہ میرے وال نہ بھی دیکھ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک ادا تو میری گل سمجھے گا ہاں۔ توجہ مسئلہ یہ ہے بنیاد سمجھو حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ گلا سنو گے تمہیں سمجھ آئے گی بھی گلا جانیا کتنے تک کتنے تک گلا جانیا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے پتر بیٹے یہ تو تصا جان دو دو ہے بعض فرماندے نے تر آئے آئے چار آئے بعض فرماندے میں دو ہی آئے مگر ایک دا نام ہو پھر نہ دو تین ہے جو بھی ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا جوان نہیں جوان کیوں بہت ہو گیا اندر بھی ایک نقطہ ہے بھی وہ جوان ہوں دو سورت نبی بندے یا نہ بندے اگر نہ بندے تو پھر بھی نبوت اتنے زیادہ نہیں اگر ابراہیم کا پتر نبی ہوگی تو میرے رسول کا پتر نبی نہ جی وہ نبی بن جاندے تو میرا نبی تے آخری نبی مگر توجہ

آدھے نے سنیو اسی ہے ہے دوڑے پیچھے گیا ہو علی دا آدھا پتر پتر حسین کربلا دی مشکل دور نہیں کر جی اگر علی کواقت ہوں آدھے پتر نہیں بچا ٹھیک ہو گیا آدھا آدھی گے

میرے سامنے رابطہ چاہے قرآن چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانا ہے آسمان زمین دا مالک کون اللہ تعالیٰ یا جو چاہے پیدا کرتا ہے یاوری میشا جنہوں چاہے اناسا چاہے اناسا جنہوں کام ہے پر دیکھو لوگ یار کیوں جا ہو بھی نبی ولی کوئی نہیں نہیں ہے ہے اور فرمایا میں دینا اب دیکھو یہ اگر یہ قرآن ہے تھے میں اکھاں دے سامنے بالکل آ دیکھو آپ سچے اکر پہ جانا ہی نہیں قرآن وچ گل کرنی ہے آ میرے سامنے رب دا تو ہے میں کتھوں کھولیا ہے آ جناب والا سپارہ جی آ سوڑا سولواں ستارہ کھل گیا سولواں ستارہ اپنے سامنے آ گیا ہوں میں لگیا رب کا گلاب کر آیا کھڑا ہے حضرت چپڑا آئے نے کن کول حضرت مریم علی سلاد و سلام کے کول آ کے کی آ کر رب دیا ہے کے ہے مریم ہو میں خلاف بزرگ سادے بیٹھے نے گل اگے دستا پیچھے لکڑ پورے پورے درخت جنگل ہے بندہ پورا جنگل بولو تو ہاں۔ پر

تکلیف مردے والا مردہ جدو آدیا مرضیاں مک جانے رب کے امر کے حکم دے مجبور ہو جائے ولی بنتا ہی میں انہوں کی آخا یار انہوں کی دماغ سے ہے کوئی نہیں دے وہ بے وقوف ہو وہ نہیں کر سکتا چلیا بلی بنتا ہی ادو ہے ہے جب لذت محسوس کرتا پتہ ہی نہیں وہ بے وقوف ہو بلی کدو بن گئے جی آیا یار سانو کی لگے سمجھو تو سمجھا رہا ادھر دیکھو سونے گل مثال تک نہیں ہوں حدیث پاک پڑھنا بخاری شریف کی روایت ہے باب ہے کتاب التوازو جلد نمبر ہے سو سمجھ آ رہی ہے نا پر پتہ اتنے گل سنانا سونے گل سنتا جو رب سونا جدو گلیاں دا ذکر شروع کرتا ہے نا میں تفصیل ہوتے بیان کرنا ہے ولایت کی عزمت نو بیان کروں گا اپنی تھان سے مگر میں ایک چھوٹی جی گل کرنا سمجھو اللہ تعالیٰ جب بلیاں کی گل ذکر شروع کرتا ہے نا تو ہے اللہ خبردار خبردار کیوں اللہ خبردار میں تمہیں یہ گل سوکھی کرنے سمجھانا سارے ایک مولانا فرما دے ہوتے سن کمبیا اتنے لکھا ہوتا خبردار کیا مطلب بتی ہے ہاں اللہ اللہ بڑیا کا ذکر شروع کر لیا چھڑی ہاں، ہاں، ایک دنو گلی میں دا دیکھو بندہ گی لے کے جا رہا موڑ آ گیا موڑ خطرناک ہے دیکھا خبردار کیوں

میں تمہیں گل سنا ادھر دیکھو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پریشان پریشان تو تو نہیں نہیں ہو ہو رہے میں سر لا رہا رہا نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رضی آپ سرکار فواد الفواد الفواد شریف اندر لکھ دے بہت پاک ہیں بارگاہ اندر تفصیل موضوع بیان کرا کسی تھان سے آپ سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پاک پارتی بارگاہ اندر بندہ آیا دیکھا ایک بندہ ہے داڑی شریف ہوں ہے ہے ہے بڑا مدد مدد لگتا پر تڑپ رہا رہا ہڈیاں ٹوٹیاں ہوئی نے منہ نکل انہیں آ کے سرکار سارے کی کرتے ہو یہ باہر جا اندر تڑپی جا رہا ہے یہ مدد کیوں نہیں کرتے اندر واسطے دعا کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا چلیا پہلا گل سمجھ سے لے یہ بنیا کی ہے یہ ہوا کی ہے حضور دسو آپ نے فرمایا یہ ہے جی ابدال بڑے ہوتے والا ابدال تین ابدال آئے وہ رہے سن کائنات کی سیر کر رہے سن جدو میرے دربار کو ادھر نے نا دو ابدال آئے نے راہ بدل لیا کی آ گئی ہے ایک ادھر نکل گیا ایک نے کری گا یہ اپنی بلایت اپنے عہدوں سے بڑا نام جدو میرے دربار کو لگن لگی بھولے لگے لیا ہمارے تجھے نہ بنا

وما يزال عبدي يتقرب الي بالنبافل حتى احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فيده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فلئن خلني لأعطينه

مگر رونی ملکی دلام راجا منی مل رہا ہے سارے نویری سرکے بابا ٹوکا رہا اور بھی نویری بابا ٹھیک ہے منا گار بولی لے ملنا جی جی مہنگا پردائے ربڑ رب فرماتا روما لو پنجوتی رب رونی پنجوتی نے بجائے ایک روز پنجوتی بھی پردا اس رات بھی پردا قطب بھی پردا کارو بھی پروا رومالی پرو رب فرماتا یہ والا ہس دو رب العالمین فرماتا ہے ایک مہینہ روزہ رکھو اپنا نماؤں مولا رکھوانا رکھ جاتا ہے کہ رب موٹا پیا ہے گیا جے بلی دکھ منگنے ادھر جا کے دعا کرو کیوں رب یہاں کی میں نہیں کر سکتا ساڈا کتوں کرے گا سونے کہ آدھا دکھ دکھ سمجھے نہیں بنی ادو بنتا دکھ بڑا جہاں یہ مسئلہ ایک ہو گیا پورا ہوں آنا مقامی حکومت کا

انہوں نے پلے نہیں پائے مگر اینی گل یاد رکھو جاہل آدھے سات نبی برابر چلو نبی دی نبی دی یار دکھان تے موت عام بندے ورگی نہیں ہو سکتی زندگی یار ادھر دیکھو گل سمجھو بھی زندگی او یار برابر کتوں ہونی مثال ہی برابر نہیں میں تمہیں مثال دینا لڑے ہوں یہ میں وزاد کرنا بھی آپ شادیاں کی کی کھٹا مارنے ہیں کی کی بغیرتیاں کرنے وقت میرے کو نہیں اگر میرے وقت نے ساتھ دیتا میں کہ کرا لاڑا دولا انہیں چھیڑا بنے ہوئے چلے کن لمن کی خاطر دلہ نے لمن کی خاطر حالے تک دلیل تے پیر نہیں رکھیا او پختہ والا ہاتھ پہ پٹھا کر کے بڑے بڑے چاہ چن والے اگلے نے پٹھے کر کے نمرود کو لایا جا دنیا کا بادشاہ سے پوچھے فرون کو لایا پوچھے میں بڑی شو میں کسی نے کچھ نہیں سمجھا میں کسی نے کنگ نہیں دی پر سونے بڑے وڈے بادشاہ بادشاہ کول بھی آیا ایک بار میرے منہ سا کر گل کتنے گل کتنے گل کتنے گل کتنے مسلم گل کتنے مسلم شریف ہوں یہ وضاحت جی انور شاہ روح کٹنو ہاں، ادھر اس طرح آپ نے کون نبی کی جان کٹ اک باہر آیا ادھر انور شاہ کشمیری ہے آپ نے رکھ رکھ رکھ کے کے کے نہیں نہیں نہیں ماری ماری نا تین انگلا لائیا اک باہر آ گیا انور شاہ کشمیری بندی ہے آپ پوری چاند مار دین جڑائی رو جی رب کی بار نا رب نے فرمایا آ جان وہ باہر ہی بڑا ہے گل سمجھے سمجھا گل یہ آج بھی گل کر لگیا رب نے فرمایا جان لے آدھی اوکھی بتا گیا آدھی آپ بچا دیا لفظ حدیث آتا ہے ارسلت نہیں لا رجل لا یرید الموت لبا میں ہوا تو بندے والے کہتے ہیں جیرا موت تا ارادہ ہی نہیں رکھنا پتا لگیا جیری موت ہے وہ تیری میری موت ازرائیل پچھنا رہی ہے پر نبیہ دی موت نبیہ دے حکم دی پربان دی مزید بنا رہی ہے یا اللہ نہیں آ سکتی گل آشکانہ بھی میں سب بلوچ کر آرام رہے ہیں بی بی پاک نے پوچھا کون انداز میں کیا پر بولو میں کیا تو ساتھ چپ کرتے جی بیٹھے ہو جی جی سارے لکھنؤ تو اٹھ کے آئے جی تمہیں پتہ ہی نہیں پینڈو کون ہوں میں پینڈو پینڈو میں سر نہیں لا رہا تو پریشان تو نہیں ہو رہا سر لاوا وہ پریشان نہ ہو میں آخر میں جا کے کچھ کرا گا یہ تو میرے کو توجہ میں پینڈو بیوی جی میں پینڈو ہوں طبیعت سے علیل ہے ہے ہے تو چلے خدا کیا کیا میں میں میں ہوں سوال دیکھو دیکھو شبیر شبیر صاحب کون کون جے جے تسا تسا میری ملاقات پہلی یہ میرا نام محمد نہیں اپنا بیان گے میں حضرت صاحب دے گا ہاں۔ اپنا بیان کیتا کرنا جب بھی بندہ آدھی جان کون ہے اپنا بیان کیتا بھیا سوال ہے اسرائیل کو پوچھا جا رہا ہے اپنا بیان نہیں کرتا میں پہنوں پچھان کرا طریقہ ہے پتا ہی مسئلہ سی جدو انہیں کنڈا ہے سونا جدو انہیں کنڈا کھڑکایا نا تو قدم دماغ خیال آیا نفس کم کردہ می آئے جنیدو با یزیدی ہی تھا ایک بوا او ہے جتے ابو بکر جتے عمر سروک جتے جنید با یزید آدھا ساری کھوڑ کے لینے میں یزید نہ ہو میں روڈ سے بندہ آ رہا ہے بندہ آ رہا ہے پاس نوریا ہوا حالانکہ آنا ادھر ہاتھ بنیاد بننا مجھے پتا ہی نہیں جدو بندے کو گردی ہو جائے تو بندہ سر چار کیس بنا لے سکار نے پریڈو بندہ سب بھی نہیں آئی مافی دے دے سب کے لوگ جی دربار بیبی نے پوچھا فوراً پتا لگی دربار نے سال لے جی میں نے بیبی کی گاڑی ہوگی میں پریڈو بندہ میرے سمجھ نہیں دوبارہ دوبارہ توجہ توجہ تو کنڈا کنڈا گیا گیا ہے بی بی جی کیوں یہ سال ہے نا سہی ابھی میں کنڈے پہ کھڑکانا کا سورت خیال آیا کہ پیڈو آپ کی جانچ چکاؤ اگے کچھ ہو ہی نہ ہو جائے کہا کہ سرکار میں پینڈو ہاں انہوں پتا سی اگے ایک بار بغیر پوچھن تو نبی کو گیا بھیا سر اج کچھ ہو ہو ہی ہی نہ جائے آدھا بی بی جی جی معافی میں پینڈو پتا پتا یار گل کا سواد لوڑا نہیں لگا بی بی جی میں پینڈو ہاں مین معافی دیا جی میں پینڈو پتا میرے کی پتا بھائی اپنی کر رہی نفس گم کردہ می آئے جنہیں تو با یزید ہی نہ ایتھے تے با یزید گستامی ورگے کی چھاپ ہے میرا اعلی آدم فرماندا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے صاحبہ کا وگرنا کیا یاد نہیں نالا فہم کو ترجمہ کی بننا ہے اعلی آدم فرماندا ہے سارے دل دے اندر نبی دے ہجر و فراق دے اندر یہ نہ ہم لمیاں اچھا رویے پورے مٹی نے جنر پر سکون بھی کھولے کا سات ڈر لگ میں نام سے واپی پھر واپسی اگر لبے گی

ہاں جی اگلی گل آئی نا اگلا حصہ سنا چکا میں چاہنا جی گل نہیں سنا چکیا ان بیان کر

ایک منٹ میں تسان اس طرف ایک منٹ مہربانی کرے تو سبحان اللہ ایک بار بارہ نی آس پاس میں

رب نے فرمایا آؤ بھائی فرشتے ہو فرشتے کلے ہی نہیں آئے نال ایک چودھری بھی آ گئے چودھری آئے نال بڑے قبر نال بڑے غرور نال بڑی بڑیائی نال بڑی عبادتوں بڑی ریاستوں نام ناس کی عنوان تھی ہائے ہائے ہائے

پوا گے یہ پانی پیوا گا تو آج مشیٹ بندے آج اسے مکھیر بندہ اگر یہ آپ نے جواب دیتا ہوئے

پھر اگے جا رہا ہے فرونی پچھو آیا اگے دریا حضور مہربانی کرو اگے دریا ہے گے کیے پچھو فرونی فرونی آ گئے وہ مارن گے گے کٹن آپ نے فرمایا موسا کریم تے واسطے نال واسطے میرے بالکل ڈنڈا ہے ہاں آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا ہاں آپ نے یہ کوئی نہیں فرمایا بیج جی کرو چھتی نال آرا لیاؤ آرا لیا گے اس بعد درخت کٹا گے درخت کر کے پٹے بناو گے پٹے بنا کے کشتیاں بناو گے کشتیاں بنا کے سرکار لگ جا گے آپ نے پتھر نہیں پانی سے ڈنڈا ماریا پتھر بنا چلے لیا پٹھی ہو رہی ہے نبی بھی شان دے ہے وہ ڈنڈا مار کے پتھر بنا چل ڈنڈا مار کے پانی میں پتھر سارے آ آ گئے نا تو ایک بھی گیا گیا دو لمیاں ٹنگا چوڑیاں تے تے تے تے کر کے کے سینہ تان رب دی باہر کٹ کھلو اصل بادتا بڑا سی میں بڑے لائے نے میں میں تے تے بڑی بڑی نے نے تسبیحاں پھیریاں میری داڑھی داری مطلب بہت پروگرام ہے تے تے بڑے ناز مان ناس توجہ رب نے فرمایا سجدہ کر انہیں سجدہ سجدہ ابا نہیں انکار کرنا

جو ابو جہل نے کہہ دی ابو بکر تیرا محمد تے آندا میں راتوں رات گیا واں ایتھوں تے اینا لمبا سفر کیتا ہے تے مسجد حرام تو اے مسجد اقصا تک تے ہو کے واپس بھی آ گیا مان جا اوئے اونے ظاہر ویکھیا سی ابو بکر صدیق دے اندر ویکھیا آندا ہے کہ چلیا میں نبی دی زبان وچ جبرائیل دے بارے مر جاواں جدوں نبی اپنی گل کر کے پھر کوئی بندہ گا توجہ ہے توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا نے اسی حوالے لے گل سنا کے پھر اسی گل کو سمجھانا وا تیرا بولو سبحان یہ جی روایت سنا لگیا وا یہ بھی بخاری مسلم کے اندر جب میرا نبی ہجرت نویجالی راؤ ابو بکر مطلب نال سورا کا پہلوان اپنے

انعام لا جا محمد کی خبر آ کے بڑا انعام دتا جانا توجہ نتیجہ گا دل چلے گا انعام دتا جانا میں سوچ چلو پہلے کرنا وہ تاری خبر گا میرے دکھ کے سب ہو جدو سر نظر آخری کرنا بسے پر من ہاتھ دن کروانا امر سات نرواز آپ پروات کی پتا ہے حلال سبحان اللہ ماشاءاللہ

کل من اصحاب سجدہ نہیں کیتا رب نے کہا میں نکل جا نہیں حال تک رب جلال ہی اللہ تعالی فرماتا ہے قال ما منع عطا تسجد اذ امرت رب نے فرمایا چوری ہے تم کے پر کھانی تک مجھے نہیں آتا کدے نہیں بخاروں کیوں رب نے پوچھا ہاں بھائی کی مسئلہ ہے تینوں سے ترجمہ کر رہا تیرے تیرے لک نو ہے ہے ٹیڑے کی کی مسئلہ تینو کبے سجدا کیوں ہے رب نے پوچھا ہے کرنا بیان کر کے مسئلہ سجدہ سجدہ سجدہ انہوں نے نے کیتا رب فرمایا کارون نہیں نہیں کام دے نال فاسق بنیا بنیا بنیا تک کافر کافر دیکھو نا رب نے ہال تک کڈیا نہیں

پہلے انہیں سجدہ نہیں کیتا رب جلال سے نہیں آیا رب نے فرمایا خیر یہی چکنا کیوں نہیں ہے اس کی یہ مسئلہ تینو چکنا کیوں نہیں ہے جنہوں نے بعد نبوت کو حق پایا ہے توجہ نبوت کو حق پایا ہے سجدہ نہیں کیتا رب جلال سے نہیں آیا رب نے پوچھا دس تین مسئلہ کی ہے پر نے ہاتھ پایا میں چنگا سونا رب جنگال رب نے سمایا کر دین پنجابی اقبالی فرما ہے جو میں سربت ہوا کبھی تو زمین سے بال کران کی نماز کا مسئلہ تو نہیں پڑھ رہا کسے نماز پڑھنی ہے کیونکہ نہ کئی بار آ بارہ بجے کر رہا بھی لوگ آتے جی چیتے کرو جو نماز کا مقدیا جانا میں کہا چلو ساری تقریب کا ایسنا اثر پی ہو گیا جی نے دو بجے دوڑ نماز چیتے نہیں ایسی آدمی آج وہ بارہ بجے ادھر ویخ اللہ اقبال سمجھا تھی تھی دگل کو کر تقدیر سارے پڑھے لکھے گئے تو ساری طرح سمجھ آ گئے قبلہ نہیں نہیں نہیں تھا تو تو تو سمجھا گئی آپ فرما دیں میں سمجھدار سمجھدار ہی ہی کرتی مجھے سمجھ سمجھ نے نے نے آئیے کہ کوئی نہ یعنی شیر جڑا لفظ تھوڑے جہے پڑے وہ سلیق ہے ہے ہے ہے سن سن اللہ اقبال گل کر گیا فرماتا مسلمان دی اپنی خدا پتہ انگریز کی گندی تعلیم ندی کر تحریر نظر برادر خدم

میری گل آتا سمجھے جی ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا میں چلو گل واپس لے لاؤں ناراض ہو ایک گزارا پکا نہیں سستا لگتا ہے میری گل سرج آئی میرے گھر تھوڑی ہوئے تھوڑی مگر پریشانی نہیں میرے بالکل پریشانی نہیں کیونکہ یہ ہے شیرے اقبال کا

سکولوں کے اندر گلے اندر پٹی پا کے آدھا سر ننگا کر اپنے نبی دکھا کے وہ نہ افسوس جیڑی جیڑی قوم قوم اس حد حد تک تک تک لنگی لنگی آخری گل ہے ہے لیٹرین لیٹرین نا ساری ہونی دیر نہ نکلے جنی دیر تک پہلا نہ لگی ہو یہ سٹنا کی ایک گند جنی دیر تک نہیں سکھا تھا سامنے سی سکواں من سمنیاں منہ چرالا تے موہ نال کھادا

گنڈ گند ہونا رب کا قرآن گنڈ ہونا کی آ گیا جی گند ہونا رب کا قرآن کرو چودھری ٹیپ تاپ نال کاٹن شاٹن لٹھا شٹا پا کے جانتا ہے کہ رب دا اے دیکھ نہ زمین تے پر رلتا ہے پر یہ چکنا گوارا نہیں کرنا کہ یہ ہے میرے نہ کپڑے خراب نہ ہو جاؤ کسی میرا نہ ٹیپ تاپ سے لٹھا خراب نہ ہو جائے ہائے مسلمان جا رب دے نام رلتا دیکھے آج کپڑے بچا دے وہ مسلمان آخے گا وہ ڈبک نہیں مر افسوس ہے جس وقت وہ پیٹیاں ویڑیاں کرتے ہیں رب کا نام لکھا بھی ہے روڑیاں رب کا نام شیریاں چاہیے سیب پر رب کا نام ضرور پائے یہ مسلمان ہوے گا آگے گا مسلمان خود پرواز روک سکتا ہے پر رب کے نام روزہ نہیں روک سکتا اپنے نبی نے نام روزہ نہیں آخری گل گل شاہ رکھے کا چھوٹا جا تازیا تازہ سریفا چکے بہتر آ رہا کو چکے گا چاہے کام کن کے گا سکو چک چکے گا میں ہاں، کمائی بھی کرنی میں روزی بھی کمانی میں آتا رب کی دھرتی تو روزی بڑی ساری لے گا ساری حاصل کر لے گا آدھا نہیں جنگ کو نصیبہ ہوئی

سارے واسطے ہوئے شیر ایک نہیں اپنی ہے باہر ایک منٹ شیر ہے نا خود واسطے ہوئے صحیح صحیح رکھ لو گل پسند نہیں آئی میں سمجھ گل کو لگی